ابن علیہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے قاسم بن مہران سے انہوں نے ابو رافع سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کے سمت میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کسی ایک کو کیا ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کی طرح منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے سامنے بلغم ہنگ دیتا ہے کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اس اس کی طرف رخ کیا جائے کے کے منہ سامنے تھوک دیا جائے چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص کھنگار پھینکنا چاہے تو وہ اپنی بائیں جانب قدم کے نیچے پھینکے اگر اس کی گنجائش نہ پائے تو ایسے کر لے قاسم نے اس کی وضاحت میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے پر رگڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھائیس